خدا را فش آنے سے پہلے اس عذا کے اندر روح زینبی لانا ضروری ہے بصیرت زینبی لانا ضروری ہے ان ایام اذا میں محرم و سفر میں عید کر لیں ہر مومن کم از کم اپنے گھر میں ایک مجلس ضرور کرائے پیسوں والی مجالس نہ کراؤ جس پہ خرچہ کرنا پڑے نہ شرکا کو کوئی چیز اگر ہو سکتی ہے توفیق ہے تو کچھ دے دو تو ٹھیک ہے آپ کی توفیق کی بات ہے لیکن مجلس کے لیے خرچہ کرنا ضروری نہیں ہے پیشہ وروں کو نہ بلو تقریروں کے لیے کیوں کہ مجلس کی ازا ازا مجلس کی خطابت بی بی پیشہ وروں کے سپرد نہیں کر گئی تھی یہ نہیں فرما گئی تھی کہ میرا بھیا قتل ہو رہا ہے میری اولاد قتل ہو رہی ہے آل رسول زبا ہو رہی ہے کہ تاکہ کچھ لوگ آئیں آل رسول کی باتیں کر کے پیسے کمائیں لاکھوں روپے لیں عزیزان ازا فروشی نہ ہو سوگ فروشی نہ ہو مصائب فروشی نہ ہو پیشہ ور لانا ضروری نہیں ہے بلکہ جتنا ہو سکے پیشہ وروں سے اس ازا کو نجات عطا کرو اپنے گھر کے اندر ذکر حسین ابن علی زندہ کرو جس گھر میں حسین کا ذکر ہوگا اس گھر کے بچے راہ حسین ابن علی پر جائیں گے خدا عذاب آنے سے پہلے جن کو طلب پیسوں کی ہے بس ذکر حسین سنانے سے پہلے یہ ہے تاجر خون حسین تاجران خون حسین سے کیا ہے ان کو غرض نہیں مقصد کیا ہے ذکر حسین عبادت ہے پر پیشوروں کو اس سے کیا ہے گانوں کی طرز پہ پڑھ کے قصیدے جھوٹے قصید جھوٹ پیسوں کی ہے بر سنانے سے پہلے یہ ہے تاجر خون حسین تاجران خون حسین یہ ہے تاجر خون حسین تاجران خون حسین فتنہ پرستی گمراہی کا جاہلوں نے درس دیا ہے روزہ نماز قرآن سے انہوں نے اہل ازا کو دور رکھا ہے ذکر نبی ذکر زہرا ذکر علی میں بلانے سے پہلے سنانے سے پہلے یہ ہے دینی یہ نہیں جانے شرک و کفر کی باتیں مانے ممبر سے جھوٹے قول سنائے سچائی کو نہ پہچانے سچوں کے ذکر میں ایسے جھوٹے ذاکروں کو بلانے سے پہلے جن کو سے پہلے خون حسین تاجران خون حسین یہ یہی تو تارے بابا کردار شمرو خولی بھی تھا چادر چین کے آل نبی کی جنہوں نے معاوضہ طلب کیا تھا یہ بھی اسی قصے کو بتا کر مومنوں کو رلانے سے پہلے سے پہلے یہ ہے تاجر خون حسین تاجران خون حسین یہ ہے تاجر خون حسین تاجران خون حسین آنکھوں میں شرم گیا نہیں ان کے کیسے منہ دکھلائیں گے روز فاطمہ زہرا کو یہ کیا بتلائیں گے جھوٹے سوگ اور جھوٹے آنسو ممبروں پہ سے پہلے یہ ہے تاجر خون حسین تاجر پر ان کو ولایت کا نہ پتا ہے ان کی ولایت صرف ہے نارا جبکہ یہی نظام خدا ہے مجرم ہے پانی ساتھ میں ان کے مجلسوں میں پڑھانے سے پیسوں کی سنانے سے پہلے یہ ہے تاجر خون حسین تاجران خون حسین یہ ہے تاجر خون حسین تاجران خون حسین خون بازی بیچتے ہیں یہ خون علی اکبر یہ بیچیں خون قاسم بیچتے ہیں یہ خون علی اصغر یہ بیچیں اپنا شکم بھرتے گئے یہ تو بھوکوں کا ذکر سنانے سے پہلے سنانے سے پہلے یہ ہے تاجر ہے اب بھی سب سے بڑی مظلوم ہے ہستی جس کے فضائل اور مسائل کی بڑی قیمت ہے لگتی دنیا کو مولا بننے کا جھوٹا درس سکھانے سے پہلے کی ہے سنانے سے پہلے یہ ہے تاجر خون حسین تاجران خون حسین یہ ہے تاجر خون حسین تاجران خون حسین شکوا کرے آخی سے علی دی ہر سوئے فتنہ جاری ہے مائی سکھ سکھا وہ پیرو ہے ممبر کا جو ویوپاری ہے ایسے منافق اور نسری ممبروں پہ لانے سے پہلے سنانے سے پہلے یہ ہے تاجر خون حسین